حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا تھا جس کی قیمت پانچ درم تھی امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا راوی نے اسی طرح بیان کیا ہے یعنی اسے غلطی لگی ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو دس